حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع یہ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اس بات کا پابند کیوں بنایا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کریں پھر اس سلسلے میں انہوں نے پہلی بحث یہ کی کہ اللہ تعالی نے درخت کو اور ان کے پھلوں کو الگ الگ بنایا ہے تو اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ کھجور کے درخت پہ کھجوریں کیوں پڑتی ہیں اور انگور کیوں نہیں لگتے تو یہ سوال بے معنی ہے اس کی کوئی تک نہیں بنتی کیونکہ انگور کی بیل ہے اس کے پتے ہیں بیج ہے کھجور کا درخت ہے اس کے بیج اور پتے اور گٹھلیاں ہیں تو یہ دو چیزیں اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں پھر اس کے بعد اب یہ دوسری بحث انہوں نے یہاں سے شروع کی ہے اور اس کے بعد تیسرے مرتبے میں یہ انسان پہ آئیں گے اور پھر کے اب اشجار درخت اور کھجور کے درخت کی مثال کے بعد کہتے ہیں تم الا اصناف الحیوان پھر تم حیوانات پر غور کرو اور تم دیکھو گے کہ ہر جانور کی شکل اللہ تعالی نے مختلف بنائی ہے اور اللہ نے جانوروں کی تخلیق بھی الگ الگ رکھی ہے جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے سنا یا پڑھا کہ درخت الگ الگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں میں کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور کچھ ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو طبعی طور پر انہیں الہام کیا جاتا ہے وہ تدبیرات جبلیت اور کچھ تدبیریں وہ ایسی کرتے ہیں جو ان کی جبلت میں شامل ہوتی ہیں اور اس سے جانوروں کی ایک ناؤ دوسری ناؤ سے الگ ہوتی ہے سو جانوروں کا تر الحشیش گھاس کا کھانا و تر اور ان کا جگالی کرنا ولفرس ولحمار اور گھوڑے اور گدھے اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی جانور گھاس کو کھاتے ہیں لیکن جگالی نہیں کرتے اسی طرح آپ غور کیجئے کہ وہ بہائیں اور وہ درندے جو گوشت کھاتے ہیں اور پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں اور مچھلیاں جو پانی میں تیرتی ہیں ہر ایک کے حالات کو اللہ تعالی نے مختلف بنایا ہے حتیٰ کہ ان میں نر اور مادہ کے آپس کے تعلق کی نوعیت سے بھی غور کریں تو وہ بھی مختلف ہے اور اسی طرح ایک جانور جو اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے دوسرے جانور ایسے اپنی اولاد کی پرورش نہیں کرتے اور اگر اس بحث کو کریں گے تو یہ بہت دور تک جا سکتی ہے وما الحمد اللہ من الانواع اور اسی طرح جانوروں میں ایسی قسمیں بھی ہیں جنہیں اللہ تعالی الہام کرتا ہے اور خدا انہیں سکھاتا ہے کہ ان کے مزاج کے مناسب کیا چیز کھانی ہے اور اسی طرح اللہ تعالی جانوروں کی اس نو کی حفاظت کے لیے ان کا جسم بھی مختلف بناتا ہے وکل حاصل الحامات اور یہ جتنے بھی الہامات ہیں من جانب پاری اس پروردگار کی طرف سے جانوروں پر کیے جاتے ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور یہ ناؤ ان کی مختلف ہے اور ان کے اختلاف کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے جس طرح پھولوں کی پتیاں مختلف ہوتی ہیں مستمرات اور اسی طرح پھلوں میں ذائقے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نوعیت مختلف ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری مثال جو بیان کر رہے ہیں وہ جانوروں کی بیان کرتے ہیں کہ اگر تم جانوروں کی تخلیق پر غور کرو تو اللہ تعالی نے انہیں شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف پیدا کیا ہے اور تین قسم کے جانوروں کی انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک جانور جو زمین پہ ہوتے ہیں ایک ہوا میں اور ایک پانی میں اور ان تینوں جانوروں میں جو جو اختلافات ہیں اس پر غور کیا جائے تو بہت زیادہ ان چیزوں سے مختلف ہیں اور جانوروں میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں الہام ہوتا ہے جانور کو جو الہام ہوتا ہے خود کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جانور اور ساری چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے کچھ احکامات ہیں اس کے تحت چلتی ہیں مثلاً آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ شعین اللہ یوسف اور اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ہم تو ثنا نہ کرتی ہو یعنی ہر چیز اللہ کی تعریف کو بیان کرتی ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ نے دو قبریں دیکھی اور آپ نے ان میں دیکھا جس کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے پہنیاں منگوائیں دو اور آپ نے کہا ان پہ لگا محدثین نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے اور اس میں الفاظ اگرچہ مختلف آتے ہیں مگر ٹہنیاں لگانے کے بعد آپ نے کیا کچھ ارشاد فرمایا مثلاً ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ٹہنیاں خشک ہونے سے پہلے ان لوگوں کا عذاب اٹھ جائے گا اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ٹہنیوں کا جو سبز ہونا ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے پہلے انہیں نفع پہنچے گا اس طرح کی جو روایات ہیں ان کے بعض محدثین نے یہ مراد لی ہے کہ اس کے اوپر قبر کے اگر گھاس لگا دی جائے تو گھاس اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے اور اس تصویر کا فائدہ صاحب قبر کو ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اما اماں پیمشی بن نمیمہ اس کو تو قبر کا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ چبلیاں کھاتا تھا یہاں کی بات وہاں جا کر اور وہاں کی بات یہاں آ کے بتاتا تھا تاکہ لوگوں میں آپس میں پھوٹ پڑے اور لوگ لڑے اور دوسرے کے متعلق کہا کہ اما اماں فلاح روحان بولے اور یہ آدمی پیشاب خوش کرنے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی دو بنیادی چیزیں بتا دی کہ ایک پیشاب سے احتیاط نہ کرنا اور دوسری یہ فرما دیا کہ لوگوں میں لڑائی کروانا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو عذاب قبر اس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اسی لیے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ان چیزوں سے بچتے تھے وہ جانتے تھے کہ قبر کا عذاب اس کے اصل اسباب یہی ہیں امام بخاری رحمت اللہ کے متعلق بڑی مشہور بات ہے اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے جس دن سے پتا چلا ہے کہ یہ غیبت حرام ہے اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی اتنے زیادہ یہ لوگ محتاط تھے اور اسی طرح اور بہت سے اکادر تھے جو ان چیزوں سے بہت بچنے والے تھے معروف کرتی رحمت اللہ کی مجلس میں کسی نے بیان کیا اور اس نے کہا کہ فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے وہ ایسی چیز نہیں تھی جو لوگوں کی بیان کی جائے اور اس سے ڈر تھا کہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار پھیلے گا تو انہوں نے بس ایک جملہ کا انہوں نے کہا اس کو یاد کر جو مرنے کے بعد تجھے غسل دے گا اور اس لمحے کو یاد کر جب تمہاری آنکھوں پہ روئی رکھ دی جائے گی مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ یہاں جواب دو گے آج جو کچھ تم کر رہے ہو خدا کے ہاں اس چیز پر پوچھا جائے گا یہ چیزیں تھیں جو ان لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رکھتی تھی اور اس کے نتیجے میں موت سے پہلے انہیں الہامات شروع ہو جاتے تھے یہ الہامات اللہ کی جانب سے انسانوں کو بھی کیے جاتے ہیں جانوروں کو بھی کیے جاتے ہیں اور اسی طرح ان چیزوں کو بھی کیے جاتے ہیں جن چیزوں میں بظاہر ہم زندگی نہیں دیکھتے لیکن وہ چیزیں اللہ کے الہامات کو قبول کرتی ہیں وطن پتھر ہے اور پتھر پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں پتھر بھی اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے ایسے ہی انسانوں کو اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشاعت فرمائی آپ نے کہا میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا اور وہ جنت میں کھیل رہا تھا بڑا خوش تھا تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ زندگی میں تو بادشاہ رہا لیکن یہ اتنا کھیل کود رہا ہے اتنا خوش ہے اس کی وجہ کیا ہے تو فرشتوں نے کہا اس کے ملک میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں ایک درخت لگا ہوا تھا اور جو آدمی گزرتا تھا تنگی اس کو ہوتی تھی تکلیف اٹھاتا تھا تو اس نے کہا میری مخلوق میری رہایا جو ہے اس کو آرام پہنچے اس درد کو کاٹ دو اللہ نے کہا اس نے ہماری مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی ہے ہم بھی اس کے لیے آسانی کر دیں گے اور اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس کے گناہ اور حساب و کتاب ہلکا کر دیا جائے معاف کر دیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کو کوئی اتنی چھٹی مل جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ بادشاہ عادل ہوگا اور اس کے اعمال میں تھوڑی بہت کچھ کمی رہ گئی ہوگی اللہ نے اس وجہ سے اسے معاف کر دیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے کام کیا تو الہامات ایسے ہوا کرتے ہیں موت سے پہلے الہامات شروع ہو جاتے ہیں انسانوں کو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ جو تھے یہ بڑے تابعین میں سے تھے اور اللہ تبا تابعین میں سے تھے اور بڑے بڑے اچھے بزرگوں کی انہوں نے زیارت کی تھی اور اتنا زیادہ اخلاص تھا ان میں اتنا اخلاص تھا کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان پریشان تھے اور شکست قریب تھا کہ ہو جائے اور کسی نے آواز دی اس نے کہا عبداللہ کو کہو کہ دعا کرے عبداللہ ابن مبارک کی دعا سے اللہ تعالیٰ پتہ دے دے گا تو لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا عبداللہ آپ دعا مانگے یہ جو غیر سے کبھی کبھی آوازیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے کسی کو کہا جاتا ہے اور اسے ہی مختلف نام دیے جاتے ہیں آپ مذہبی لٹریچر جب پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حاطف نے آواز دی یا حاطف غیبی نے پکارا یا حاطف غیبی نے کہا تو یہ حاطف غیبی اور حاطف نے پکارا وہ اصل میں خدا کی رحمت ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس طرح یہ کام کرو اور اللہ کی طرف سے آواز دے دی جاتی ہے تب بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں اسے کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو یہ پیغام دے دو خواب میں کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام کرو اب دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ کبھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اس صورت میں سامنے آتی ہے انسان کے اندر کچھ حصے ایسے ہیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں جنہیں صوفیہ اپنی اصطلاح میں لطائف کہتے ہیں یہ لطائف ہوتے ہیں جو آ کر انسان کی رہنمائی کر دیتے ہیں شیخ کے لطائف ہوتے ہیں تو کسی صورت میں آ کر رہنمائی کر دیتے ہیں یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں غیر سے آواز آ جاتی ہے اور انسان اس پہ عمل کرتا ہے یہ الہامات ساری طرف سے ہوتے ہیں بلّہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تباہ تعبین میں سے تھے کہ لوگوں نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں تھی کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہوتے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی دیر میں پیدا ہوئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے درجے پہ پہنچ جاتے کوئی زندگی میں ان کے عیب دیکھا نہیں گیا اب وہ وفات سے پہلے ایک بزرگ سے ملنے گئے اور ان سے انہوں نے کہا بات چیت ہوتی رہی کسی چیز سے مغرب کے قریب اپنی مسجد میں واپس جانے لگے جلدی اٹھے عبداللہ ابن مبارک تو انہوں نے کہا سر نماز پڑھ لیں کہنے لگے نماز تو بڑی بات ہے میں تو تمہارا تمہاری مسجد میں آؤں گا ہی <clears throat> انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو تو انہوں نے ذرا تنہا انہیں کیا الگ کیا ان کا ایسی بات ہے کہ میں سب کے سامنے کہنا نہیں چاہتا کہ تمہاری مسجد ہے یہ کیا چیز ہے ان کا حضرت ہوا کیا کہنے لگے میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا اور اوپر خوبصورت عورتیں تم نے مسجد میں رکھی ہوئی ہیں وہ مجھے اشارے کر رہی تھی کہ ادھر آؤ تو میں تو گھبرا گیا بلا مساجد مسلمانوں کے میں یہ کام ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم اپنی مسجد کے دیواریں بلند کرو کچھ احتیاط کرو اوپر یہ کون ہے تو بزرگ چپ ہو گئے وہ بہت بہت معرفت باری تعالی اور اس قسم کی چیزیں انہیں حاصل کی اور انہوں نے مغرب نماز پر اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ کو کچھ ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا یہ کسی کو بتاؤ نہیں مگر اگر یہ بیمار ہو جائیں جنازے کی بات آ جائے تو مجھے بتانا عبداللہ ابن مبارک احمد اللہ چند دن میں بیمار ہو گئے اور آخری وقت جو تھا ان کا وہ نزا کا عالم تاری ہوا تو انہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کہا مجھ سے فلاں حدیث بیان کی اس سے فلاں فلانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور بس بات چپ ہو گئے اب جب سانس اکھڑی تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا تم مجھے آرام سے مرنے دو گے کہ نہیں میں نے تمہارے سامنے آخری جملہ جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے تو اب بار بار مجھے کیوں تلقین کرتے ہو اور پھر انہوں نے وہی حدیث پڑھی انہوں نے کہا مجھے مرنے دو بس لا الہ الا اللہ کہا اور لوگ چپ ہو گئے حیران سے ان کا انتقال ہو گیا وہ جو بزرگ تھے وہ رہ گئے جنازے سے اتنی افلا تفری ہوئی کہ لوگ جا کر جنازہ پڑھائے جلدی سے تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو یہ پتا کیسے چل گیا تھا انہوں نے کہا ساری بات سنا کے کہنے کے میاں مسلمانوں کی مسجدوں میں عورتوں کا کیا کام ہے میں سمجھ کیا تھا کہ او اللہ کے یہاں سے ان کو بلانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سمجھ نہیں سکے اللہ کی طرف سے الہام اور یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ عبداللہ واپسی واپس آنا ہے اور ہمارے پاس پہنچو تو یہ الہامات ہوتے ہیں انسانوں کو بھی موت سے پہلے ان کی رفتار زیادہ ہو جاتی موت سے پہلے اس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے اور اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کئی کئی لوگ اس بارے میں خواب دیکھنے لگتے ہیں وہ آدمی خود اپنے بارے میں دیکھنے لگتا ہے اس کے شیخ اپنے اس کے بارے میں دیکھنے لگتے ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ماں باپ دیکھنے لگتے ہیں ماں باپ کے لیے جو بچے جن کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ دیکھنے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے الہامات کی جاتی ہیں اسی طرح جانوروں پر بھی الہام ہوتا ہے جانوروں پر الہام ہوتا ہے اور جانوروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور واقعہ ہے کہ بکری کا انہوں نے فتح کیا تو ایک جگہ پہنچے اور وہاں پر سانپ اور بچھو بہت زیادہ تھے تو جنگل میں کھڑے ہو کے ایک کونے سے ایک آدمی نے آواز دی انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں اور یہ جگہ ہمیں چاہیے اور تم اس جگہ کو خالی کر دو جتنے بھی ڈسنے والے جانور اور کیڑے ہیں نکل جاؤ اس سے تو صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کا بس اتنا ہی کہنا تھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ہزاروں کی تعداد سے بچھو اور سانپ نکلے اور اپنے بچوں کو بعض منہ میں پکڑا ہوا تھا اور سارا علاقہ خالی ہو گیا اب یہ الہام کی یہ صورت ہے کسی انسان نے کہا اور انسان کی بات جانوروں نے سن لی حدیث میں یہاں تک آیا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے بہت زیادہ چلنے سے معذور ہو گئے تو جنگل میں کہیں جا رہے تھے تو ایک شیر گزرا تو انہوں نے کہا میری بات سنو مجھے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے اگر تم مجھے اپنے اوپر بٹھا لو تو میں بوڑھا ہوں اب چل نہیں سکتا تو شیر آ کر بیٹھ گیا اس پہ بیٹھے اس جا کے اتار دیا تو کسی نے پوچھا کہ شیر انسانوں کے ساتھ یہ رویہ یہ کیسے ان کا مجھے تو نہیں پتا میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے اور میں ان کا ان کا خادی ہوں اور مجھے ذرا فلاں جگہ اتار دو تو اس سے دی ہوتا یہی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں ابھی جو مریم ہے اللہ تعالیٰ نے نا مسیح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا خدا نے ایک ایسا معاملہ اس خاتون کے ساتھ کیا جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے لوگوں کو کہ وہ زراعت کی کام کریں باغات لگائیں فصلیں لگائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کثرت سے یہ بات آئی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ تم میں سے جو آدمی جتنے درخت لگائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اتنے ہی درخت دے دے گا ایک جگہ آیا ہے کہ تم میں سے جو چاہے کہ جنت میں مکان بنائے اسے چاہیے کہ ایک درخت دنیا میں لگا دے وہ درخت چلے یا نہ چلے اس آدمی کو اس کے میں اللہ تعالی جنت میں ایک گھر دے دے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم باغات کو آباد کرو باغات لگاؤ اور جو جانور آیا اور کسی چیز نے کوئی چیز اس میں سے کھا لی تو آپ نے فرمایا چاہے مالک کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ اجر اور ثواب اس کو دے گا تو جانوروں کو بھی الحامات ہوتے ہیں آپ کبھی دیکھیے بلی ہے یہ گھاس کھاتی ہوئی کبھی نظر آئے گی وہ اللہ کی طرف سے الہام ہے اس کو اس کو کوئی تکلیف ہے تو وہ گھاس کھانے لگتی ہے خدا کی طرف سے اس کی زندگی بچائی جاتی ہے کیا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور تینوں قسم کے ہیں اور ان کی اپنی اپنی حرکتیں اور حالتیں ہیں کچھ جانور جیسے بھینس ہے یہ جگالی کرتی ہے کچھ جانور ایسے ہیں وہی چیز کھاتے ہیں یعنی گھاس کو گھوڑے کو دیکھ لیں یا گدے کو دیکھ لیں تو یہ لوگ یہ یہ, یہ جانور جگالی نہیں کرتے اور وہ کرتی ہیں اسی طرح مچھلیوں کو دیکھ لیں اب مچھلیاں جو ہیں انہیں بھی الہام ہوتا ہے وہ مچھلی جس طرح سے یونس علیہ السلام کو اپنے لکما بنا لیا اور پھر اس نے آ کر پلٹا دیا ظاہر ہے کہ اللہ ہی کا حکم تھا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ولولا اور اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہماری تصویر بیان نہ کرتا اگر ہمارا بندہ تو کی بت علاجوں میں بازون تو قیامت کے دن تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے مچھلی بھی زندہ رہتی قیامت تک اور لوگ قبروں سے آتے اور یون صلی والسلام مچھلی سے آتے لیکن انبیاء علیہ صلاحت والسلام کا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد دیکھو ایک آدمی اگر سمندر میں سامنے نظر آئے لہریں ہیں تو ویسے ہی مر جائے اور زندگی ہو بھی چلو موت نہیں آتی تو شدید پریشانی وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی چلا گیا ہے پھر بھی اسے پتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے تو کہتے اللہ اللہ اللہ سبانا کام تگن اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس جملے سے نجات دی اور اگلا جملہ اللہ نے قزال مومنین اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو اس ٹکڑے کا مطلب بعض مفسرین اور فکار سمجھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح یونس السلاۃ والسلام کو اس تسبیح اس جملے کے پڑھنے کی وجہ سے نجات ملی اگر ایمان والے مشکلات میں اسی تصویر کو پڑھیں تو ہم بھی انہیں غم اور دکھ سے نجات دے دیں گے ایک مطلب تو یہ ہے یہی وہ مطلب ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں نے لوگ اپنے گھروں میں ختم کرار کرتے اب تو دیندار ہو گئے نا پیسے ایسے بھی بہت آ گئے گاڑیاں اچھی مل گئیں اسی طرح ٹرانسپورٹ کے علاوہ بچے اچھی جگہوں پہ پڑھنے لگے اور بہت سی چیزیں ہو گئی تو اب تو اللہ کا سے سے مانگنے کی ضرورت ایسی خاص رہی نہیں پچھلے لوگ جو تھے وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے گھروں میں ختم ہوتے تھے قرآن پاک پڑھا لیتے تھے عائد کریمہ ختم پڑھا لیتے تھے سورہ یاسین پڑھا لیتے تھے انہیں تو ظاہر اللہ سے واسطہ تعلق تھا نا مصیبت نہیں رہی خدا کو یاد تو بھی کرتا تھا اب سارے چونکہ بزنس مین ہو گئے مولوی بھی بزنس کرنے لگے سبحان اللہ یہ بھی ایسا بزنس کرنے لگے ہیں کہ جو اصل کام تھا ان کا تعلیم پڑھنا پڑھانا حصہ خانقاہیں اس سے زیادہ انٹرسٹ اب ڈیولپ ہو گیا اور کس کس کی لاتے ہیں دلیل معمولی پر رحمت اللہ یہ کرتے تھے فلاں یہ کرتا تھا ارے حضرت رحمت اللہ علیہ تو عشاء کے وضو سے فجر بھی پڑھ لیتے تھے نا ان کو تو روا تھا بھی تم کس کھاتے میں وہ کھاتا یہ ہے کہ پیسے کی طرح اب ساری پبلک کسی میں لگی ہوئی ہے اس لیے انہیں تو نہ ختم پڑھانے ہیں نہ یاسین شریف کا ختم نہ کوئی ایک سوا لاکھ مرتبہ وہ پڑھاتے ہوتے تھے آئے تقریبا آج سے چالیس پچاس سال پہلے اب کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ان پر غلبہ اتنا ہو گیا ہے کتاب و سنت کے اجتباع کا کہ ہر بات پہ اللہ کی کتاب میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے جیسے کل احادیث ان کی دسترس میں ہیں اور جس حدیث کو چاہیں یہ اس پر عمل کر لیں سوچنا چاہیے حنفی حکا نے کسی زمانے میں یہ لکھا تھا صاحب فت القدیر رحمت اللہ علیہ نے اور اور لوگوں نے لکھا ہے اصول کی کتابوں میں وہ کہتے ہیں اب ہمارے زمانے میں صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کی تکلیف نہیں کی جا سکتی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تکلیف اب نہیں کی جا سکتی پر وجہ اس کی ہے کہ وہ کہتے ہیں چاروں مسالک متعین ہو گئے حمزلی حنفی شافعی اور مالکی ان کی کتابیں عام ہو گئیں ان کے مفتی عام ہو گئے ان کے بڑوں نے جو فتوے دیے ہیں یہ فتوے صحابہ رضی اللہ عنہ کے آثار احادیث کتاب و سنت سب کچھ پڑھ پڑھا کے دی ہیں نا اب کوئی آدمی نئے سرے سے اس بحث کو چڑھے گا کہ یہ کام فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے لہٰذا میں اس بات کو کر لوں تو بظاہر صحابی رضی اللہ عنہ کی تکلیف کر رہا ہے نا لیکن دین سے ہٹ جائے گا دین کو چھوڑ بیٹھے گا وجہ اس کی یہ کہ صحابی رضی اللہ عنہ کو وہ فیل اس کے اپنی شان کے مطابق تھا اس کی ذات کے مطابق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق تھا ممکن ہے اس نے کوئی خاص اجازت ہو ممکن ہے لیو اور ہم تک نہ پہنچی ہو کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی تقلید ہمارے زمانے میں کرنا جائز نہیں کیونکہ مذاہب متعین ہو گئے ہیں اور مذاہب متعینہ کے بعد آپ کوئی آدمی کار کوشش کرے تو ٹھیک نہیں ہے مثلاً آپ دیکھیں یہ تو اصول کی بات آپ سے کی ہے حضرت برا بن آزم رضی اللہ عنہ سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے کسی نے برا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ برا آپ کو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں سونا مرد کے لیے حرام نہیں ہے کہا بالکل حرام ہے لیکن تمہیں معلوم ہے یہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا مال غنیمت کہیں سے تو نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے لگے تو انہوں نے اپنے حصے میں سے یہ انگوٹھی مجھے دے دی اور مجھے طرف ایسے پھینک دی تو میں نے اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے پہن لے کہتے ہیں میں نے پہن لی پھر حضور صلی اللہ وسلم نے مردوں کے لیے منع کر دیا سونا جب تو میں حاضر ہوا اور آپ میں تیرے لیے منع نہیں ہے باقی سب کے لیے منع ہے تو حضور صلی اللہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی اب کوئی آدمی اٹھے اور وہ یہ کہے کہ میں تو برا بن عاظم رضی اللہ نے چکے پہنی تھی اس لیے میں بھی پہنتا ہوں تو اس سے کوئی پوچھے اسے تو حضور صلی اللہ علیہ نے اجازت دی تھی تمہیں کس نے اجازت دی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب مکہ فتح ہوا مکہ کی عزت ہرن کی عزت عصمت بیت اللہ کی عصمت بہت بڑی چیز اتنی بڑی چیز ہے کہ خطبہ جب دیا حضرت صلی اللہ علیہ فتح مکہ کے بعد تو پہلے خطبے میں یہ بات اشاعت فرمائی بالکل شروع جہاں تقریباً کیا ہے آپ نے کہا یاد رکھو اس گھر کی عزت اور احترام جب سے اللہ نے بنایا ہے قائم ہے اور جب تک یہ گھر رہے گا اس کی عزت اور احترام قائم ہے اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے اس میں لڑائی کو جائز کرا دیا وہ بھی میرے لیے اور جب میں نے اسے پتا کر لیا ہے اللہ نے وہ اجازت ختم کر دی ایسے نہ ہو کہ کل کو کوئی آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں آئے تھے لڑنے کے لیے لہذا میں لڑ سکتا ہوں تو اسے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے اسے اجازت دی تھی تمہیں کسی نے اجازت دی تھی یہ وہ چیزیں ابو معذورہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا اب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے دیکھتے چلے ہیں کتنی ہیں بے شمار ابو معذورہ رضی اللہ عنہ نے اسلام جب قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا اور قریب لمبی حدیث یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی جوانی میں انیس سال کے تھے اٹھارہ انیس سال کے پہلی مرتبہ کسی کو آزان کہتے ہوئے سنا تو بڑے ہنسے یہ دوست انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے بھائی یہ کیسے جملے فرق تو تھے ہاں۔ اور وہ پہاڑ کی چوٹی میں جملے سن رہے تھے اور انہوں نے انہی جملوں کو مذاق میں کہنا شروع کیا وہ معذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی زبردست بہت خوبصورت بہت اچھی آواز تو انہوں نے ہنستے ہوئے جملے یہی دہرائے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا فوج کو کہ اس کا گھیراؤ کر لو پہاڑ کا اور ان لڑکوں کو لے آؤ وہ لے آئے ابو معذورہ رضی اللہ کی آواز بہت اچھی تھی آپ نے فرمایا کہ تم نے سے ہی ہماری نقل اتاری ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کر دیا اور ان کے پیشانی کے بال پکڑ لیا آگے سے اور فرمایا کہو جو تم کہہ رہے تھے وہ کہتے تھے مجھے پسینہ آ گیا کہ پتہ نہیں کیا سزا ملے گی میں نے کہنا شروع کیا جب میں صد اللہ الہ الا اللہ پہ پہنچا یہ شہادت ہیں دونوں کل میں کی بجائے چار دفعہ مجھ سے پڑھوائے تو جب چار دفعہ انہوں نے پڑھائے تو جب آزان ختم ہوئی تو کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ کوئی چیز مجھ سے نکل جائے گی یعنی کفر ان سے نکل چکا تھا مسلمان ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا اور جس دن جانے لگے تو فرمایا لڑکے چل میں تجھے ایک جگہ مقرر کر دوں تو آزان دیا کر میں نے کہا اللہ کے رسول کہاں تو فرمایا چل تو آج سے بیت اللہ کا موسم بن جا تو وہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں بھیج دیا اور میں آزان دیتا ہوں ابرکمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب حج کرنے آئے تو ان کا وہ معذورہ آزان میں ایک ایک مرتبہ کلمے کا پڑھنا ہے اشد اللہ اللہ بھی محمد اللہ بھی یعنی جو وہ جو دو دو مرتبہ کہنا ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور میں تم چار چار مرتبہ کہتے ہو یعنی دو دو مرتبہ کہتے ہو تو انہوں نے کہا مومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سکھایا تھا انہوں نے کہا وہ جو دو جملے تھے نا وہ تو تمہیں مسلمان کرنے کے لیے تھے اصل آزان میں یہ ایک جملہ دو بار پڑھا جائے گا تو گویا دو کو ایک کراتے تو دو جملے ہو گئے فرمایا ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا تم رضی اللہ کا تم ایسے ہی کرو گے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف نے مجھے موسم کر کے گئے تھے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے مجھے یہاں سے ہٹا دے گا مگر نہ جو میں نے ان سے سیکھا ہے نہ میں اس سے باز آؤں گا نہ میں اس چیز کو چھوڑوں گا میرمومی رضی اللہ چپ ہو گئے رے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے تھے وہ کہاں سے انہیں ہٹا دیتے اور انہوں نے حج پہ ہر چالیس سال سے زیادہ عرصہ بیت اللہ کے موسم رہے اور انہوں نے ہر سال غیر حج کرتے ہی ہوں گے کیا اور یہ جو بال پیشانی کے تھے یہ نہیں یہ نہیں کٹاتے تھے اتنے لمبے ہو گئے بال کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے آگے کے یہ بال زمین پہ جا لگتے تھے اتنے بڑھ گئے بال تو کسی نے کہا وہ معذورہ یہ بال نہیں کٹواتے انہوں نے کہا یہ قبر میں میرے ساتھ ہی جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں سے پکڑا تھا یہ بال ان پہ ان کا ہاتھ لگا تھا یہ تو میرے جسم سے جدا نہیں ہو سکتے اب اگر کوئی آدمی بال رکھ لے اور خیر وہ معذورہ نے رکھے تھے تو بھائی ان کی تو کوئی خصوصیت تھی تمہیں یہ شرط کہاں سے حاصل ہے اس لیے یہ چیزیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھیں وہ ان کے ساتھ مخصوص تھی تو عین اربا کے مذاہب جب مدون ہو گئے تدبین ہو گئی مفتی قائم ہو گئے ان کی ساری تشریحات قائم ہو گئی تو اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتا ہوں ہمارے ہاں اس سے بھی بڑا طبقہ ہے ہر بات کتاب و سنت کتاب و سنت ارے بھائی جنہوں نے فتوے دیے ہیں ان کو خدا کا خوف تھا وہ کتاب و سنت کے خلاف کیسے فتوے دے سکتے تھے کیسے مسائل مدون ہو سکتے تھے کیسے وہ لکھ سکتے تھے وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور بہت بڑی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے آپ نے فرمایا گناہ اس پہ ہے جو فتوا دے گا عام آدمی یہ بڑے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے عام آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت اللہ کا راستہ کون سا ہے ذبح کرتا ہوں جانور کو تاکہ خدا کا راستہ دریافت کروں اللہ کا قرب پاؤں میں نماز پڑھتا ہوں یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے امام نے دو کی بجائے ایک سجدہ کیا ہے اللہ کس نماز کو قبول کرے گا ایک کی یا دو کی اگر ایک والی نہیں ہے تو کیا سجدہ صاحب کافی ہوگا نہیں ہے تو حضرت دوبارہ نماز پڑھے کیوں اللہ کے گھر تک پہنچنا ہے نماز کے ذریعے اتنا سونا ہے کتنی زکات دوں کتنے پھل پیدا ہوئے ہیں باغ میں کتنا اس پہ اشے یا کوئی چیز واجب آتی ہے یعنی خراج دینا ہے یا نہیں دینا وہ کہتا ہے اتنا مال جو ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے یہ مشکل پیش آ رہی ہے راستے میں اس مشکل کو حل کرنا ہے یا نہیں کرنا اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا در حقیقت وہ اللہ کی راہ پوچھ رہا ہے جب اللہ کی راہ وہ پوچھ رہا ہے اب کوئی آدمی خدا کی راہ اسے بتا دے غلط تو یہ آدمی تو پوچھ کے ہو گیا خالد یہ جس نے غلط راہ بتائی ہے کہ پکڑا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنا اس کے ذمے پڑے گا جس آدمی نے فتویٰ دیا تو اس لیے فتویٰ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کا غضب جس بات پر نازل ہوتا ہے اللہ شدید ناراض جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت ہوتا ہے ان آدمیوں پر ہوتا ہے جن کے پاس لوگ آئے تھے اللہ کا راستہ پوچھنے اللہ کا گھر پوچھنے اللہ کی راہ پوچھنے اور اس نے انہیں اللہ تک پہنچانے کے بجائے اپنے ساتھ دیا خدا کا غزل نازل ہوتا ہے اللہ کا غصہ برستا ہے ایسے آدمی پہ آدمی آیا اسے کہا حضرت اللہ کا راستہ کون سا ہے اللہ تک پہنچنا تھا نا انہوں نے کہا بندہ اچھا ہے اس سے چندہ وصول کر لو اللہ تک پہنچتا ہے پہنچتا ہے نہیں پہنچتا نہیں پہنچتا ہے لاؤ یار دس دن دوستی کر کے لاکھ روپیہ ہماری مسجد مسئلے کو دو اس کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ کچھ ہو جاؤ تمہاری رات ٹھیک اللہ کا غصہ نازی ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ کہے گا میرا رستہ پوچھنے آیا تھا تم نے اس سے لاکھ روپیہ لے کے اپنے کام کر لیے وہ آیا تھا اللہ کا رستہ پوچھنے اس نے کہا اس کو پھنسا کے رکھو اس کے ساتھ پانچ سو ووٹ ہیں تین سو ووٹ ہیں اس سے ووٹ حاصل کرنے ہیں اللہ کی چاہے کیا نماز چھوڑ دے کچھ کر دے اس سے نہیں ٹوکنا کسی بات پہ اس لیے کہ ڈر ہے نا کہ اگر میں نے اسے کچھ کہہ دیا اور یہ ناراض ہو گیا تو ووٹ جاتے رہیں گے اب اس نے اللہ کی راہ بتانے کی بجائے اپنے ساتھ پھنسا لیا یہ کرتی ہے اسی طرح بہت سے پیر اور بہت سے لوگ معاذ اللہ اللہ عورتیں بچیاں آتی ہیں قرآن پڑھنے اور وہ انہیں اپنے دام میں پھنسا کے کسی اور طرف لے جاتے ہیں خدا کا غصہ نازل نہ ہو تو اور کیا ہو خدا کا غزل اسی لیے نازل ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے نا میرا بندہ آیا تھا میرے گھر آنے کے لیے راستہ گھستے کے رکا تھا اس نے بجائے اس کے کہ اللہ کے میرے پاس بھیجتا اس نے اپنے ساتھ بندے کو ٹھہرا لیا اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ایک گناہ اس کے ذمہ جائے گا جس انسان نے فتوا دیا تو الہامات انسانوں کو بھی ہوتے ہیں جانوروں کو بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح اسی طرح یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں انہیں بھی الہامات ہوتے ہیں ان کی بھی روح ہوتی ہے مثلا یہ بلڈنگ جو قائم ہے اس کی اپنی روح ہے اس میں ایک زندگی ہے جن لوگوں کو اللہ نے نظر دی ہوتی ہے وہ جب اس بلڈنگ پہ خدا نہ خاصا کسی بلڈنگ پہ موت آتی ہے نا روح درمیان سے نکل جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بلڈنگ کو کیا ہو گیا مطلب یہ کہ اس کی روح نکل گئی ان یہ چیز اجڑ جائے گی شہروں کی اپنی ایک روح ہوتی ہے اور شہروں کی روح داغدار بھی ہوتی ہے اور پاک بھی ہوتی ہے جب شہروں کے لوگ برے اعمال کرتے ہیں تو اس روح پر اثر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کی روح نکال دیتا ہے جب روح نکل جاتی ہے تو لوگ بے حال ہو جاتے ہیں شہر برباد ہو جاتا ہے تباہیاں پھر جاتی ہیں لیکن عام طور پہ دنیا میں اللہ کا قاعدہ نہیں کہ دکھائے مگر جن کو دکھاتا ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو ہاتھ کس کبھی غیر سے آواز دیتا ہے کبھی کسی انسان کی بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے آفاق تک پہنچ جاتی ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے شاید آپ کے ذہن میں کبھی کوئی قصہ آئے ایسا یا آپ کتابوں میں پڑھیں کہ کسی آدمی کا نام رات کو لوگ لے رہے ہوتے ہیں یعنی آواز آتی ہے کہ کسی کا نام کیا جا رہا ہے اب صبح کے اس بچے کو اس بوڑھے کو کوئی کوئی بھی کوئی بھی آدمی اس کو کوئی کہتا ہے کہ رات تمہارا نام اونچی آواز کسی نے پکارا تھا نہ اسے پتہ ہے نہ خبر دینے والے کو پتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جنات میں جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں رشتے جو ہوتے ہیں انہیں کا الہام کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے کہ اس کے لیے دعا مانگو اور اس کے لیے اللہ سے کچھ مانگو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا تو یہ سب غیر کے وہ معاملات ہیں جو لوگوں کو ظاہر میں نہیں دکھائے جاتے لیکن اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے جانوروں کو الہام ہوتا ہے اور ان کی آپس کی آزاد مختلف ہیں مثلاً صبائیت کا انہوں نے ذکر کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ ہیں اسی لیے انسانوں کو منع فرما دیا گیا کہ تم ان جانوروں کی صحبت میں نہیں رہو گے جو جانور چیر پاڑ کرتے ہیں اس لیے کہ جانوروں کی صحبت سے بھی انسان متاثر ہوتا اس صحبت کی تاثیر اتنا مسلم اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ترمزی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا کہ کوئی آدمی چیتے بھیڑیے اور شیر کی کھال پر بیٹھ جتنے بھی جانور درندگی میں جتنے بھی جانور جتنے بھی جانور انسانوں کی چیر پھاڑ میں مبتلا ہے منع کر دیا کہ ان کی کھال پہ بھی نہیں بیٹھتی اس لیے کہ اس کی کھال سے اثرات انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں اسی لیے پچھلے زمانوں میں لوگ جب قربانی کیا کرتے تھے بڑی عید کے موقع پہ تو جو اچھی خوبصورت کھال ہوتی تھی اس کا مسلح بنا دیتے تھے اس لیے ٹھیک ہے جائز ہے کہ کوئی انسان اس کھال پر مسلح بنا لے یا ڈول بنا لے جس سے پانی نکالا جاتا ہے اس کے ذاتی استعمال کے لیے جائز ہے وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے تحفے میں دے سکتا ہے اور اس کے بعد تیسرا مطلب ہے جو عام طور پہ کھالوں کا ہوتا ہے کہ اسے کسی دینی مقصد کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے منع فرما دیا کہ اس میں نہیں اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے منورہ اور انہوں نے کہا میں بالکل معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں رہوں گا میں نے معاویہ کیا دیکھا ہے انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ نے منع کیا ہے چیتے اور شیروں کی کھال سے اور ان کے ہم گئے تھے اور چیتے کی کھال پہ شیر کی کھال پہ بیٹھے ہوئے تھے میں اس شہر میں کیسے رہ سکتا ہوں جب وہ کھال استعمال کر رہے ہیں معاویہ اس کو منع کیا گیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانت نہیں پہنچی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے غالباً وہ قریش کے تھے ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا انہیں تو انہیں ظاہر پتہ چل نہیں تھا کہ اوہو یہ چہرہ تو ایسا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ بغیر کسی کے تعارف کرائے کی کسی نے نام ہی بتایا کہ اسلام قبیلے تھے یہ نام ہے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے ہاتھ چومے اور اپنے ساتھ بٹھایا اور کاغذ زندگی بھر کچھ نہ کیجیے بس فلاں گاؤں جتنی اس کی لاکھوں کی آمدن تھی آج کل کے حساب سے ان کا فلاں گاؤں پورے کا پورا آپ کو دیتا ہوں آپ وہاں رہیے کوئی کام نہ کیجیے اللہ کی عبادت کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یاد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک ان سے ملتا جلتا ہے تو کہا آپ لے لیجیے اتنے تعلق کی اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر حدیث پہنچی ہوتی تو اس پر عمل کرتے حدیث ان تک پہنچی نہیں تھی یہ صحابی رضی اللہ عنہ اس سے ناراض ہوئے کہ کھال کیوں استعمال کی جا رہی ہے وجہ اس کی یہ بنیادی طور پہ کہ یہ سب چیزیں پھاڑنے والے جانور ہیں ان میں یہ صبحیت آتی ہے ہوتی ہے اور وہ انسان جو ان سالوں کو استعمال کرتے ہیں ان میں آ جاتی ہے پھر حضرت نے مثال دی ہے کہ دیکھو ہر ایک کی اپنی اپنی شکل ہوتی ہے اپنی اپنی اس کی آواز ہوتی ہے اور ایک آواز جو ہے وہ دوسرے جانور کی آواز سے مختلف ہوتی ہے جیسے گدے کی آواز ہے شیر کی آواز ہے وہ دھاڑتا ہے اسی طرح مرغے کی آواز ہے ہر چیز کا اپنا اپنا ایک حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغے کو دیکھو وہ آزان دے تو اللہ کو اس کا فضل طلب کرو یعنی یہ کہو اللہ عمنی اصل کو من فضلک اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں آپ نے فرمایا مرغا آزان دیتا ہے جب اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے دو چیزیں محدثین نے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں مرغا جو آزان دیتا ہے کبھی تو واقعی وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور ایک یہ ہے کہ ایک مرغے نے آزان دی کو دیکھ کے دوسرے مرغے نے آزان دی تیسرے نے دی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک آدھ نے دیکھا ہے باقی اس کی نقل بھی اتارتے ہیں مگر ہم انسانوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جان سکیں کہ اس فرشتے کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گدے کی آواز سنو تو اللہ سے بنا مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو اب اس طرح جو چیز کھولی جاتی ہے وہ انسانوں پر نہیں کھولی جاتی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں پر کھولی جاتی ہیں جانوروں پر نہیں کھولی جاتی ہیں کھانے پینے کا حال دیکھ لیں انسان کچھ اور کھاتا ہے جانور کچھ اور کھاتے ہیں جانور جس چیز کو ہضم نہیں کر سکتے انسان اس کو کھا لیتا ہے مکھی ہے شاید کی وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس کے بعد اسے ہزم نہیں کر سکتی یہ کہ الٹ دیتی ہے طے ہو جاتی ہے نا تو اس کی قید جو انسان کھا لیتا ہے انسان کے لیے اب یہ شاید ہے لیکن در حقیقت وہ مکھی کی قے ہے نا جسے وہ کھا نہیں سکی جسے وہ ہضم نہیں کر سکی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کائنات میں کاروبار چیزیں ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈیاں جو پھینک دیتے ہو ہڈی سے سنجا نہیں کرنا کیونکہ ہڈی تمہارے دوست جنات ہیں ان کی خوراک ہے اب آدمی کہتا ہے میں نے چوز کی ہڈی پھینک دی اس سے تھوک لگا ہوا تھا کیسی خراب چیز ہے وہ اس کے لیے خراب نہیں ہے اس نے کھانی ہے اس کی خوراک ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی اور جانور کہ شہر کی مکی سے کہ تم نے تو کہہ کر دی اب وہ کہہ تمہاری ہے دیکھو انسان کھا رہے ہیں وہ کہہ کیسے بے وقوف ہے انسان جو کھاتے ہیں یہ ایک نظام ہے پورا جو خدا نے چلایا ہوا ہے اور اللہ آپ کے ایک مخلوق کے ساتھ دوسری مخلوق کے روابط اور یہ چیزیں قائم کرنی اسی لیے سے بوریر رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں جب وہ شیطان آیا اور اس نے اپنے آپ کو مسکین ظاہر کیا اور ان سے وہ چیزیں کھجوریں لے گیا حضرت سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آ کر میں نے اسے پکڑ لیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رات جو مال رکھوایا پایا تھا کھجورے وغیرہ کیا ہو میں نے کہا اللہ کے رسول بڑی حفاظت سے رہا بس وہ غریب آ گیا تھا میں نے اسے دے دیا تھا اس نے کہا میرے بچے اسے بھوکے ہیں یہ ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیطان تھا اس سے حصہ لے گیا آج رات بے دار وہ پھر آئے پھر آئے پھر ابو رضی اللہ عنہ سے ایسا رویا ایسا قصہ بیان کیا ابو رضی اللہ عنہ کیا کہ تو تو شیطان ہے اس نے کہا میں کدھر سے شیطان ہوں مجھے تم گے چیز دے دو کھانے کے لیے میرے بچے ایسے یہ ایسا تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو راپ اپنا حصہ پھر لے گیا آج پھر آئے گا حضرت سے رضی اللہ کہتے ہیں جب وہ آیا اس سے گرتا ہی میں نے اس کو پکڑ لیا میں نے کہا تم شیطان ہو اس نے کہا وہ تیرے اور میرے درمیان فیصلے کی بات ہے کہ اگر میں شیطان ہوں تو تو بتا کہ کوئی شیطان ہو اگر تو اپنے سے بچنے کی تدبیر خود بتائے گا کہ مجھ سے کیسے بچا جا سکتا ہے شیطان کہے گا میں نے کہا نہیں تو اگر میں تمہیں تدبیر بتاتا ہوں دیکھو اگر میں شیطان ہوتا تو اپنے سے بچنے کی تدبیر تو نہ بتاتا نا تو بریرا رضی اللہ عنہ کہنے لگا کہ جو آدمی آیت کرسی پڑھ لیتا ہے نا میں اس کے قریب نہیں جاتا اگر میں شیطان ہوں شیطان اس کے قریب نہیں جاتا تو اسی میں شیطان اگر ہوتا تو تمہیں یہ تنقین کرتا لاب سے دی تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوریرا وہ تھا تو شیطان لیکن بات اس نے سچی کی تمہیں دھوکہ دے گیا سچی بات سے مطلب یہ کہ جو آیت کرسی پڑتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا یہ بات سچی ہے اپنا جھوٹے نے سچ بول دیا ہے وہ جھوٹا شیطان کے ہونے کی نفی جو کر رہا تھا اس میں جھوٹ بول رہا تھا کہ بات سچی کی اب حرارہ رضی اللہ صدیف میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں جب ہاتھ پکڑا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا کتے کا پنجہ ہوتا ہے کہ ناخن پہ اور درمیان سے نرم جیسے کوئی گدی رکھی ہوئی ہوتی کیا اتنا ملائم تھا وہ تو مجھے اس دن پتا چلا اچھا جنات کے ہاتھ ایسے ہوا کرتے ہیں اب یہ مختلف چیزیں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے متعلق بتایا کہ وہ اعمال بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آدمی کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں ان میں سے ایک آئٹل الشتی کا پڑھنا ہے اسی لیے جتنی مرتبہ آپ نے تلقین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اگر کی پابندی کرے تو دن رات میں آٹھ نو مرتبہ پڑھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح جب ہو جائے اور تم اپنے کاموں میں مصروف ہو تو آئٹل کشتی پڑھ لیا کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ کوئی چیز جو جنت میں جانے میں اور میرے درمیان میری میرے جنت میں جانے میں رکاوٹ نہ بنے جنت کے اور میرے درمیان کوئی چیز ہائی نہ ہو آپ نے فرمایا ہر نماز پڑھنے کے بعد آئے کرسی پڑھ لیا کرو چھ مرتبہ تو یہی گئی اور پھر فرمایا آپ نے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی آئی کی کُرسی پڑھ لیا کرو اور آپ نے بتنا جس شخص نے آیت الکرسی پڑھ لی اور یہ جو چاروں کل ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری دونوں کل تین تین مرتبہ پڑھ لیے اس کو کوئی ڈسنے والی چیز پھر نقصان نہیں پہنچا سکے گی جب تم جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو اب آیت کرسی ہے کیا چیز وہ در حقیقت اللہ کی صفت علم سے تعلق رکھتی ہے اسی لیے کاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھ سے پوچھا اور مجھ سے فرمایا کہ کاب قرآن کریم کی کوئی آئے جو تمہیں سب سے اچھی لگتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ اچھی آئے آئے لگتی ہے تو رسول اللہ اللہ صلی نے سینے پہ ہاتھ رکھتا سنا مبارک ہو بڑا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے اس صورت اس آیت کا تعلق اللہ کے علم سے ہے تو اس لیے وہ جنات کے معاملے میں وہاں سے بھولا رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا کیا جنگی جو پڑتا ہے وہ میں اس کے قریب نہیں جاتا تو وہ روم کہتے ہیں اس جن کا ہاتھ ایسا تھا مختلف چیزیں جو انسانوں کو ملتی ہیں ان کے اپنے اپنے تحظات ہیں ان سے پناہ کا طریقہ ہے اسی لیے یہ مختلف ہیں اب ایک جانور ہے جو گھاس کھاتا ہے جبانی کرتا ہے جسا نہیں کرتا مچھلی ہیں مچھلیوں کو الہام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے یہ الہام کبھی کبھی فطری بھی ہوتا ہے مثلا ہمارے زمانے میں تو بہت آسان ہو گیا اس کا سمجھنا کہ سائبیریا میں جو چڑیا ہے وہ کس موسم میں کہاں کے لیے جاتی ہے سندھ کی طرف پرندے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یا ہمارے پرندے اڑتے ہیں یہ کسی موسم میں خاص طور پہ جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں یہ جن لوگوں کی فصلیں ہیں ان سے پوچھیں وہ ایسے ایسے پرندے دیکھتے ہیں خوبصورت جو ایک موسم میں ہوتے ہیں دوسرے موسم میں نہیں ہوتے یہ ساری ٹریولنگ جو ان کی ہوتی ہے یہ ساری ٹریولنگ ان کی وہ اللہ کی طرف سے جو الہام ان نسلوں کو کیا گیا ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وہ اوہ ربو کا النحل اور تیرے پروردگار نے الہام کیا ہے کس کو شہد کی مکھی کو اور اللہ نے کہا ہم نے شاید کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے من کے دین پہاڑوں میں اپنے گھر بنایا کر فصل کی رب اللہ اور دیکھ جو تیرے رب نے راستے مقدر کیے ہیں سیدھے سیدھے راستے ہیں ان پہ جایا کر اس طرح چلا کر اور تم مکلی من کل ثمرات ہر قسم کا جو پھول ہے جو پھل ہے اس سے ارد کو چوز کیا کر اب یہ جتنے الحامات ہیں اللہ اس طرف سے سوئیں اب شہد کی مکھی کا چھجا دیکھیں کیسی خوبصورت ڈرائنگ ہوتی ہے جیسے کسی نے ناپ تول کے وہ سارے زاویے بنائے یہ اللہ کی طرف سے الہامات ہیں جو جانوروں کو کیے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ جانور جب اپنے معمول کے خلاف کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے الہام کیا گیا ہے کہ یہ کام کرے اور یہ کام نہ کرے اب اونٹ ایک جانور ہے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے کے ہاتھ پہ اپنی زبان پھیری ملا اور اس کی آنکھوں سے حدیث میں آتا ہے آنسو بہنے لگے صحابر سے اللہ جو بلے ہی اونٹوں کے گھر میں تھے اور اونٹ ہی اونٹ سے چاروں طرف انہوں نے اس اونٹ کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ اونٹ روتا بھی ہے وہ پہلے بھی جانتے تھے تو آپ نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے کیا فلاں لڑکا ہے فلاں باغ میں کام کرتا ہے فرمایا بلاؤ تھے سے بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس نے تمہاری شکایت کی ہے کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں دیتا اور مجھے مارتا ہے تو اس کا خیال رکھو لے جاؤ اور اس نے جا کے اپنے سونگ کو کھانا کھلایا اور وہ خوش ہو گیا یہ الہامات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں مچھلیوں کو الہامات ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کی آپس کی زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں پھر وہ مثال دیتے ہیں آخر پہ پہنچ کے توتے کی وہ کہتے ہیں طوطے کو اگر تم تعلیم دو کسی آواز کے سیکھنے کی طوطا اس تعلیم کو قبول کرتا ہے کسی اور جانور کو آپ دیں پرندے کو وہ اس تعلیم کو قبول نہیں کرتا تو ایک جانور کا تعلیم کو قبول کرنا اور تمہاری آواز کے مطابق آواز بنانا اور دوسرے جانور کا اس تعلیم کو قبول نہ کرنا اور آواز کا نہ بنا سکنا یہ کیوں ہے اس لیے کہ طوطا اس کی نسل میں خدا نے یہ صفت رکھی ہے باقی کسی اور پرندے کی نسل میں یہ صفت نہیں رکھی اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی طوطے میں میں چکے لہٰذا چڑیا چڑیا بھی ہونی چاہیے کیوں نہیں بولتی کہ اللہ نے چڑیا کو وہ مخلوق ہی نہیں بنایا جو طوطے کو بنایا تو وہی بات ہو گئی شاہ صاحب رحمت اللہ ہفتے کی بات تھی کہ کھجور کے درخت پہ کوئی کہ انگور کیوں نہیں لگتے تو کھجور کی نسل ہی الگ ہے اس پہ انگور لگ ہی نہیں سکتے اسی طرح طوطے کے علاوہ کوئی اور جانور انسان کی بولی نہیں بول سکتا اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا تیسرا باب اور وہ اب کہتے ہیں ان دو مثالوں کو دیکھے کہ تم نے اگر غور کیا ہو درختوں پر ان کے پتوں پر اور جانوروں پر ان کی آوازوں پر ان کے اٹھنے بیٹھے پر ان کی حرکات پر کہ وہ الگ الگ ہیں تو اب آ جائیے انسان کی طرف کہ انسانوں کا بھی حال ایسے ہی ہے کہ اللہ نے انہیں الگ رکھا ہے خدا نے دو چیزوں کو اپنے الہامات کا پابند کیا ہے کسی اور طریقے پر یعنی اس کو پابند کر دیا ہے کہ کھجور کی ایک خاص نو ہے لہٰذا یہ ایسے ہی پتے اس پہ ہوں گے جانوروں کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ جانور ایسی آواز نکالے گا گدے اور شیر کی آواز میں فرق ہے اسی طرح انسان کو دو طرح سے اللہ نے پابند کر دیا ایک تو ان جانوروں کی طرح پتوں کی طرح انسان پہ پابندی لگ گئی ہے کہ انسان مثلاً اپنی شکل تصویر اس کو چینج نہیں کر سکتا بدل نہیں کر سکتا انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں تب انسان کے ہاتھ پاؤں اور ہاتھی میں فرق ہے انسان ویسے نہیں بنا سکتا یہ خدا کی طرف سے جو نو پیدا کی گئی ہے یہ اپنی صفات کے ساتھ قائم رہے گی البتہ اللہ نے ایک اور اضافہ کر دیا اور اللہ نے اختیار کے ساتھ انسان کو کہا کہ میرے احکامات کی پابندی کرنا یہ انشاءاللہ شاء اللہ